سورت الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم عشر والشفر والوطر واللیل اذا و یہ قسمیں جو ہے پہلے جیسے کہ اس کیا مشکلات القرآن میں سے ہیں اور اس طرح کے دورے میں اس میں بحث نہیں ہو سکتی لیکن یہ کہ فجر عام خیال یہ کہ اس سے مراد ہے دس حج کی جو فجر ہوتی ہے جس کے بعد کہ نہر ہوتا ہے قربانی ہوتی ہے وہ گویا کہ کلائمیکس ہے پھر حج کے افعال کا و لیال آشر اور اس سے پہلے کی دس راتیں ظاہر بات ہے کہ دس تاریخ جب ہوگی تو دسویں رات گزر چکی ہے تو یکم دن حج سے لے کر اور دس دن تک کی یہ دس راتیں جو ہے گزر چکی ہیں وہ شف اور ایک دس راتیں وہ ہے کہ جو عشرۂ رمضان مبارک میں ہے اس میں شفا اور وطر کا فرق ہے جفت اور تاق کا تاک میں پھر لہلت القدر ہے ویسے یہ کہ یہ تاک رات کون سی ہوتی ہے اب اس کے بارے میں کافی کچھ ایک مسائل پیدا ہو چکے ہیں کہ اب ہماری جو ہے آج کی پچیس تاریخ ہے اور سعودی عرب میں چھبیس ہے کل ہمارے یہاں چھبیس ہوگی وہاں ستائیس ہوگی اور یہاں ہمارے پاکستان میں بھی شمالی علاقوں میں پٹھانوں کے علاقے میں بہت سے علاقے ہیں جس میں کہ آج جو ہے وہ چھبیسویں ہے اور کل ستائیسویں ہوگی یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس وقت لیکن اس وقت اس پر گفتگو کا موقع نہیں بہرحال یہاں تک مشف والوطن یہی خیال ہے کہ اس سے مراد ہے کہ یہ جو راتیں ہیں جو جفت اور تاک ہے ماہ رمضان مبارک کے آخری اشرے کی وہ لے یسر اور رات اس گواہ ہے رات جب کہ وہ چلے ہلفیز کا قسم ال ہی ضرور اس کیا اس میں ہے کوئی دلائی ہے قسم ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل مند ہیں ان میں جو نشانیاں ہیں ان چیزوں کے اندر جن کو گواہی کے اندر پیش کیا گیا ہے اب آ رہا ہے مضمون الم طرح کئی ففال رب کا بیاد تم نے دیکھا نہیں کیا کیا تھا آپ کے رب نے آگ کے ساتھ قوم آگ کے ساتھ کیسے ہلاک کیا تھا ارم ذات احماد وہ ارم جو ستونوں والا تھا خیال یہ ہے کہ ارم جو ہے یہ قوم آج کا شاہی خاندان تھا جیسے فرائدہ مصر کے نماردہ عراق کے تباب طبا یہ تھے یمن کے اور ارم جو ہے یہ قوم آج کا جو خاندان تھا بادشاہی ان کا لقب تھا ذات الماد اونچے اونچے ستونوں والا اور اب جو اس شہر کی شداد جو ان میں ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے اس کے آثار اس کے کھنڈر موجود دیکھ لیے گئے ہیں کہ اس صحرا کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور تیس اس کے اوپر بڑے بڑے مینار بنے ہوئے ہیں اس شہر کی فصیل کے اوپر تو ذات العماد جو بڑے ستونوں والا تھا اللہ یخلق مصرو حافل بلاد جیسے کہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں بنائے گئے تھے معلوم ہوتا کہ ویسی تعبیر جو اس آگ کے بادشاہ شداد نے کی تھی شاید دنیا میں پہلی مرتبہ اتنا اسی لیے شداد کی جنت مشہور ہے اس نے وہ جنت بنا لی تھی اپنی اس قدر وہاں پر ساز و سامان تھا وہ سمود الزیز جاب نے بلواز اور تم نے دیکھا تو سمود کے ساتھ کیا کیا تمہارے رب نے جنہوں نے چٹانوں کو وادی میں چٹانوں کو تراش تراش کر محل بنا لیے وہ تو اب بھی موجود ہیں بڑے بڑے ہال پھر بغلی کمرے بڑے عمدہ ان کے جو مکان بنے ہوئے ہیں وہ فرآلہ اوتاد اور کیا کیا آپ کے رب نے فرعون کے ساتھ کہ جو بیخوں والا تھا اس کے جو کہ بڑے بڑے لشکر چلتے تھے تو بہت سے خچر تو ایسے ہوتے تھے جن کے اوپر صرف جو خیموں کو کھڑے کرنے کے لیے بیخیں ہوتی تھیں وہی اٹھا کے چل رہے ہیں کچھ اور بھی اس کے بارے میں آ رہا ہے اللہ عالم الزین فل تغلال اصل بات یہ ہے کہ ان تمام قوموں نے سرکشی اختیار کی ملکوں میں فی الفساد ظاہر بات ہے جب اللہ کے خلاف سرکشی ہوگی تو خلق کے لیے فساد ہو جائے گا اکثر فی فیحل فساد اس میں بڑا فساد پیدا کر دیا آج جو فساد ہے ہیڈ اور ہیڈ ڈاپس کا نارتھ ورسز ساؤتھ ایک فساد ہے دنیا میں ہے چل رہا ہے جس طریقے سے کہ پیسہ کھینچ رہی ہیں یہ قومیں جی سیون اور جی نائن اگر کہ ان کے لیے بھی اب پرابلم پیدا ہو رہے ہیں اور بھی دور فرق ہیں ابھی آنے والے ناز اتنا نہ کرے ہم کو ستانے والے ان کی بھی اپنی اندر سے لگے کٹ رہی ہیں لیکن بہرحال ایک زمانے میں انہوں نے فساد مچایا زہر الفساد و علیہم ربوں کا شوقا عذاب تو پھینکا دے بارہ ان کے اوپر ان کے رب نے عذاب کا کوڑا عذاب کا کوڑا تھا جس سے آل فرعون بھی ختم ہوئے اور وہ بھی تباہ و برباد کر دیے گئے قوم سبود نسیم منسیہ کر دیے گئے ان رب انبکل اب جان لو کہ تمہارا رب تاک میں بیٹھا ہوا ہے گھات میں ہے جو کوئی ایسی سرکشی کرے گا اس کا پھر یہی حشر کرے گا یہ اب جو مضمون آ رہا ہے قرآن مجید میں بہت ہی اہم مضمون ہے فامل انسان و اضام مبتلا ہو رب ہو فاکر بہ و مہو فیقول و ربی اکرمن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اسے عزت دیتا ہے نعمتیں دیتا ہے تو وہ کہتا میرے رب نے مجھے عزت دی اما ادام اب ہو جب اسے آزماتا ہے اور اس کا رشت جو ہے اس پر تنگ کر دیتا ہے راشننگ کر دیتا ہے تھوڑا تھوڑا دیتا ہے وہ یقول ربی احادن تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے زمین کر دیا کل ایسا نہیں ہے آپ کو کیا خرابی نظر آئی اس میں کوئی شرک نہیں ہے اس نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے نعمتیں دی ہیں تو کوئی لکشمی بائی کی کی کرپا ہو گئی یہ تو نہیں کہا اللہ نے میرے رب نے مجھے عزت دے دی اور اگر کہیں تنگی آ گئی ہے تو یہ میرے رب نے مجھے دلیل کر دیا توحید تو مکمل ہے نا یہاں کہ کسی اور دیوی دیوتا کسی اور آلیہ کا تذکرہ نہیں ہے رب ہی نے مجھے عزت دی رب ہی نے مجھے دلیل کیا تو عز منتشا و تو ذل و منتشا اللہ تو ہی ہے جس کو چاہتا عزت دیتا جس کو چاہتا دلیل کر دیتا تو کیا خرابی کیا اس میں اس میں خرابی یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ تمہیں ملتا ہے تم اسے عزت مت سمجھو یہ امتحان ہے اور اگر کبھی تنگی آتی ہے اسے ذلت نہ سمجھو یہ بھی امتحان ہے یہ برابر ہے یہ تم نے اسے عزت سمجھا دھوکا کھا گئے اس کو ذلت سمجھا دھوکا کھا گئے چاہے توحید انٹیکٹ ہے آپ کی لیکن توحید جو ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ جڑ بنیاد ہے نا ہدایت کی اس سے اوپر بھی تو منزل ہے ہدایت کی کہ نہیں یہ امتحان ہے ایک لفظ جو کامن ہے ہو رب ہوں جب اسے ابتلا میں ڈالا اور ابتلا میں عزت دی دیکھیں اب کرتا کیا ہے یہ شکر کرتا ہے اپنی جو بھی ہم نے اس کو نعمتیں دی ہیں وہ حقداروں کو ان کے حق ادا کرتا کہ نہیں کرتا ہے یہ عزت نہیں ہے عزت تو تب ہوگی جب تم اس امتحان میں پورے اترو گے زارے کا یوم التغاب وہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کہ کس کے لیے عزت تھی کس کے لیے نہیں کسی کو تنگی دی ہے تو یہ ذلت نہیں ہے دیکھنا ہے صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا کہیں یہ بالکل مستر ہو کر اور اپنی عزت نفس جو ہے ہتھیلی پر رکھ کر لوگوں کے سامنے مانگنے کے لیے تو نہیں نکل جاتا پتہ چل گیا نا تو یہ امتحان ہے تو پہلا درجہ سمجھیے کہ چاہے فراوانی ہو ایش ہو آرام ہو دولت ہو یہ بھی امتحان تکلیف ہے رنج ہے محنت ہے مشقت ہے اسرت ہے تو یہ بھی امتحان دونوں برابر ہو گئے اب بھی ہدایت اس سے اوپر بھی ہے ایک ہمارے دل میں یہ چور رہے گا پہلا امتحان آسان ہے دوسرا مشکل ہے نہیں حقیقت اس کے برعکس ہے پہلا مشکل ہے دولت میں رہ کر بھول جانے کا آپ کے اندر زیادہ امکان ہے اللہ چن ہری صاحب کو سنائی تھی ماں کلّہ و کفا خیر مما کسوڑا و اللہ اگر جاتی ہوگی دولت ہوگی تو اللہ کو بھول جاؤ گے تو زیادہ نقصان یہ ہے زیادہ بڑا امکان یہ ہے اور اگر ناپ ناپوڑ کر مل رہا ہے تو ہر وقت اللہ یاد رہے گا یہ ہلکا یہ ہلکا ہے اگر حقیقت وہ بھاری ہے اور اسی میں وہ واقعہ نوٹ کر لیجئے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جب وہ مار پڑ رہی تھی کہ جس کے بارے میں الفاظ ہے کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو بل بلا اٹھتا اس وقت آنکھوں میں آنسو نہیں آئے کب آئے جب بادشاہ کا بادشاہ وقت خلیفہ وقت کا الچی آیا ہے اشرفیوں کے توڑے لے کر کہ یہ بادشاہ نے آپ کے لیے نظرانہ بھیجا ہے تب رو پڑے اے اللہ میں اس امتحان کے قابل نہیں ہوں یہ امتحان سختر ہے تو یہ ہے درجہ بدرجہ نہ تر قبل نہ تبق ہدایت کے بھی یہ درجے ہیں پہلا درجہ تو یہ ہے کہ جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے اور فراوانی ہے تو اللہ کی یہ توحید تو پوری ہو گئی آپ کی اللہ کی طرف سے لیکن اس میں اب آگے درجے ہیں کہ یہ امتحان ہے یہ بھی امتحان وہ بھی امتحان اس اعتبار سے دونوں بھی امتحان ہے یہ دونوں برابر ہیں اس سے بھی اوپر یہ ہے وہ امتحان مشکل ہے فراوانی والا اور یہ امتحان جو ہے یہ آسان ہے فاكرمه اب فيقول ربي فیقو اکرمن اظام اب تلا فقدر فیقول ربی احان کل لیکن چونکہ تمہاری ذہنیت یہ ہے لہٰذا تمہارا قرض عمل کیا ہے بلطلا تکرمون الیتیم تم یتیم کی عزت نہیں کر بلا تحاضون على طعام مسکین تم مسکینوں کو غریبوں کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو اکساتے بھی نہیں ہو خود تو کیا کھلاؤ گے اس لیے کسی اور سے اگر کہہ دیں گے تو وہ پلٹ کر کہہ دے گا تم تو نہیں کھلا دیتے لہذا بہتر یہ ہے کہ خاموشی رہو بلا تحاضون على طعام مسکین وتاكلون التراث نا اور تم چاہتے ہو کہ ساری وراثت اور میراث سمیٹ کر تم ہی ہڑپ کر جاؤ اور وہ رواج وہاں پر یہ تھا ہندوؤں میں تو اب تک بھی شاید ہے کہ وہ بڑا بیٹا جو ہے بس وہی وارث ہے باقی کسی کا کوئی حق ہوتا ہی نہیں یہ تو قرآن نے دیا ہے تفصیلی قانون وراثت باقی یہ ہے کہ جس شخص کا ہاتھ پڑ گیا اور جس میں وہ بڑا کوئی طاقتور ہے وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو کیا دیتا تھا کچھ بھی نہیں تم چاہتے ہو کہ ساری میراث تم جمع کر کے ہڑپ کر لو وہ المال جما اور مال سے تو تم محبت کرتے ہو ٹوٹ کر وہ تو گویا کہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تمہارے دل میں کل یہ دو صورتیں اس اعتبار سے ان کو ذہن میں رکھیے کہ خاص عرب کا جو ایک معاشرہ تھا اس کا ایک کلچر تھا اس کی ایک ثقافت تھی اس کی تصویر ہے جو ان دونوں صورتوں میں آ رہی ہے ایک ان کا اپنا ثقافت کا ان کا ماحول غریبوں کو کھانا کھلانا یہ ان کے ہاں سمجھا جاتا تھا اچھا کام ہے لیکن یہ کہ جو لوگ دولت کی محبت میں مطلع ہو گئے وہ کیسے کریں گے اس کو اور جو بھی وہاں پر ہو رہا تھا زوردار جو بھی ہے طاقت والا سب کو سمیٹ لیتا تھا دکن دکا اس آیت کے ترجمے دو بھائیوں نے علیحدہ کیے ہیں دو بھائی کون امام الدین شاہ ولی اللہ دہلوی کے فرزندان گرامی رحمت اللہ علیہ و رحمت اللہ علیہ ماں باپ پر بھی رحمت ہو اللہ کی اور دونوں بیٹوں پر بھی یہ بوز القرآن میں شاہ عبد القادر صاحب نے ترجمہ کیا ہے جبکہ زمین کو کوٹ کوٹ کر پست کر دیا جائے گا ہموار کر دیا جائے گا دکھ کا تل دکن دکا اور جو ان کے بھائی ہیں شاہ رفیع الدین اللہ وہ کہتے ہیں کہ جبکہ زمین کو ریزا ریزا کر دیا جائے گا اب عربی زبان کے اندر یہ سارے احتمالات ہوں گے میں پہلے ترجمے کو ترجیح دیتا ہوں کہ زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا پھیلا دیا جائے گا وجا رب کل ملک حاقہ سنا آپ نے پڑھا تھا کہ فوفروز فیوم فیضن شکت سما فقانت ورنتن کا دھیان یہ تو ہم نے پڑھا سورہ رحمان میں اور پھر یہ کہ وہاں پڑا بربرا سا ہو جائے گا بل ملک والا ارجائے اس کے کناروں کے اوپر جو ہے وہ فرشتے ہوں گے بھائی ملو ارش رب کا دن یہ کا رب کا فوق ہوں یوم دن سمانیہ اور آٹھ فرشتے اس روز اللہ کے عرش کو لے کر اتریں گے جا رب قبل ملک اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قصہ زمین برسر زمین ہی طے ہوگا جو ہم نے کمایا جو گنوایا یہی کمایا یہی گوایا کوئی نیکی کمائی تو یہاں اور کوئی بدی کمائی تو یہاں یہ سارا قصہ زمین زمین ہی پر ہوگا زمین کو پھیلایا جائے گا مدت کھینچا جائے گا چپٹا کر دیا جائے گا کوٹ کوٹ کر پہاڑ چڑھا دیے جائیں گے وہ روئی کے گالے بن جائیں گے نہ اس میں کہیں کوئی موڑ ہوگا نہ اونچائی ہوگی نہ ڈھلوان ہوگی سورہ تاہا میں ایک ایک بار سے تو یہ ساری چیزیں کر کے پھر یہیں پر اللہ تعالیٰ کا نزول اجلال ہوگا اس کی کوئی تجلی ہوگی جس کو لے کر کے خاص طور پر آٹھ فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوں گے وجا رب کول ملک و صف فرشتے ہوں گے صفے باندھے ہوئے وجی بے جہنم اور لے آئی جائے گی اس دن جہنم بھی اور جیسا کہ میں نے کیا غالباً وہ اسی زمین میں سے نکل آئے گی یہی جو اندر موجود ہے جو لاوا نکلتا ہے کبھی ان تمام جو بھی یہ آتے فشا پہاڑ ہوتے کہاں سے نکلتا ہے اندر ہے زمین کے اگر اس کو کوٹ دیا جائے اس کو کھینچا جائے تو وہی چیز ظاہر ہو جائے گی سامنے آ جائے گی عالم یوم یہ تزق کروں انسان ورنہ لہو ذکر اس دن انسان کو سبق یاد آئے گا یاد کرے گا چیتے گا وہ انسان یہ شاہ صاحب کا لفظ تھا چیتے گا انسان یاد آ جائے گا اسے کہ وہ کیا کر کے لایا تھا یہاں پہ اور اسے پوری نصیحت حاصل ہو جائے گی لیکن اب یہ نصیحت کس کام کی یوم تذکر تزک کروں انسان ورنہ لہو ذکر اب یہ کس لیے اب تو اس میں کوئی فائدہ نہیں تو دنیا میں اگر تم نے دیکھا ہوتا سوچا ہوتا حقائق تم پر منکشف ہوتے تو فائدہ تھا یہاں تو نہیں یقول یا لیتنی قدم تو لے حیاتی وہ کہے گا ہائے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا یہ لفظ نوٹ کیجیے حیاتی میری زندگی تو اصلی یہ ہے آج معلوم ہوا مجھے میں تو دنیا کی زندگی کو زندگی سمجھتا رہا وہ زندگی نہیں تھی وہ زندگی کی تمہید تھی وہ ایک امتحانی وقفہ تھا چھانسی کرنے کے لیے اللہ تعالی نے تمہاری بڑی طویل زندگی میں وہ زندگی برترا زندیش ہے و زیاں ہے زندگی ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی تو اسے پیمانہ آئی و فردا سے نہ ناپ جا بے داں پہ ہم دباں ہر دم جواں ہے زندگی اس زندگی کا تھوڑا سا حصہ کاٹ لیا بہت کا وقفہ ڈال کر یہ ہے آپ کا ٹیسٹنگ پیریڈ خلق الموت والحیات حیات لے یب لوقم عیم احاصل و عمل تو امتحان پاس کرتے ہو اچھے مستقبل کے لیے اس امتحان کو پاس کرنا تھا اس آخرت کے لیے اب وہ کہے گا یقیا قدم تو لے حیاتی کاش کے میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا پیاز و احد تو اس دن وہ وہ عذاب دے گا جیسا عذاب کوئی نہ دے سکے اس کا سا عذاب نہ دے سکے کوئی اور ولا یو سے کو پہ واہن اور اس کا سا باندھنا نہ باندھ سکے کوئی اور لیکن اسی وقت خوش قسمت ہوں گے کوئی خوش قسمت جن سے کہا جائے گا یا یتہن نفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ کون جو اس زندگی میں امتحانی زندگی میں مطمئن ہو کر اپنے رب کی بندگی میں لگا رہا یکسوئی کے ساتھ اس کے دین کے ساتھ چمٹا رہا مطمئن یا یہ تو ہر نفس المطمئن نہ رب کے رابطے یہ اب لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم اس سے راضی وہ تم سے راضی رضی اللہ عنہم و رضوان فد خولی فی عبادی داخل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں الائے کا مال اللہ صدیقین نبی شہداء و صالحین جاؤ ادھر جاؤ بد جنتی اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں اللہ ربنا جعلنا منہم ہوں بڑی ہمت کرنی پڑے گی یہ کہنے کے لیے کہ پروردگار ہمیں ان میں شامل فرما دے بارک اللہ و فی القرآن العظیم و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم